بالوں کی سنتیں نمبر ایک ایک مشت یا اس سے بڑی داڑھی رکھنا فلم شریف وضاحت ایک مشت مٹھی کی مختار داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کے وجوہ پر پوری امت کو اجماع ہے نمبر دو ایک مشت ہو جانے کے بعد داڑھی کے دائیں بائیں جانب سے بڑے ہوئے بال لینا تاکہ خوبصورت ہو جائے نمبر تین مونچھوں کو کتروانا اور کتروانے میں مبالغہ کرنا ترمیزی شریف نمبر چار مانگ نکالنا ابن ماجہ وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ نکالتی تو سر کے بیچ بالوں کو پھاڑ دیتی اور پیشانی کے بالوں کو دونوں آنکھوں کے درمیان کر لیتی نمبر پانچ سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کر کے تیل ڈالنا موتا امام مالک نمبر چھ سر اور داڑھی میں کنگا کرنا اور کنگا کرتے ہوئے پہلے دائیں جانے سے شروع کرنا بخاری و ترمیزی نمبر سات سر پر سنت کے مطابق بال رکھنا مشق شریف وضاحت بال رکھنے کے تین طریقے مصنون ہیں نمبر ایک آدھے کان تک نمبر دو کانوں کی لو تک نمبر تین مونڈوں کے برابر ان تینوں کو بالترتیب جمعہ لما فرا کہتے ہیں نمبر آٹھ پورے سر پر بال رکھنا یا پورا سر منڈوا دینا شمائل کبرا وضاحت اگر بال کٹوانا چاہے تو پورے سر کے بال ہر طرف سے برابر کٹوانا جائز ہے لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کے پیچھے سے چھوٹے کرا دینا جس کو انگریزی بال کہتے ہیں جائز نہیں اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں نمبر نو زیر ناف بغل اور ناک کے بال صاف کر لینا بخاری و مسلم وضاحت افضل یہ ہے کہ غیر ضروری بال ہر جمعے کو صاف کیے جائیں ورنہ دوسرے جمعے آخری حج چالیس دن ہے اگر چالیس دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناگار ہوگا نمبر دس ناخن اور بال کاٹنے کے بعد دفن کر دینا موتا امام مالک نمبر گیارہ داڑھی کو مہندی اور نسواں کا خزاب کرنا یا سفیدی رہنے دینا شمائل کبرا نمبر بارہ عورتوں کا ناخنوں پر مہندی لگانا ابو داود سلام کی سنتیں نمبر ایک ہر مسلمان کو سلام کرنا ہاں اس سے تعارف ہو یا نہ ہو نمبر دو بچوں کو سلام کرنا نمبر تین اپنی اہلیہ اور محرم خواتین کو سلام کرنا نمبر چار عورتوں کا باہم اور اپنے محرم رشتے داروں کو سلام کرنا نمبر پانچ سلام میں پہل کرنا نمبر چھ سلام کے الفاظ زبان سے کہنا ہاتھ سے یا سر یا انگلی کے اشارے سے سلام نہ کرنا وضاحت البتہ اگر دوسرا شخص اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچتی تو زبان سے سلام کرتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرے اسی طرح جواب دینے والا بھی زبان سے جواب دیتے ہوئے اشارہ کرتے نمبر سات با آواز بلند سلام کرنا وضاحت سلام کا جواب دینا اس وقت تک واجب ہوتا ہے جب تک دوسرا سن نہ لے اسی طرح سننے والے پر واجب ہے کہ جواب اتنی آواز سے دے کے سلام کرنے کرنے والا سن لے نمبر آٹھ سلام ان الفاظ کے ساتھ کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جواب میں یوں کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وضاحت ان الفاظ کے بعد و مغفرتہ و رضوانہ کے الفاظ کا اضافہ درست نہیں نمبر نو کوئی شخص دوسرے کا سلام پہنچائے تو اولن سلام پہنچانے والے کو جواب دینا پھر اس غائب کو سلام کا جواب دینا مثلا جو کہنا علی کا علی السلام نمبر دس سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا نمبر گیارہ خطوط اور مضامین وغیرہ میں موجود تحریری سلام کا جواب دینا نمبر بارہ اعلیٰ کا ادنا کو سلام کرنا یعنی سوار کا پیادے کو چلنے والے کا بیٹھنے والے کو تھوڑے آدمیوں کو زیادہ آدمیوں کو اور کم عمر کا بڑی عمر والے کو سلام کرنا نمبر تیرہ اعلان یا گنا کرنے والے کو سلام نہ کرنا نمبر چودہ غیر مسلم کو سلام نہ کرنا وضاحت غیر مسلم کو سلام کرنے میں ابتدا کرنا جائز نہیں اگر کسی ضرورت سے سلام کرنا پڑے تو یہ الفاظ کہے جائیں السلام علی من تبع الہدا اور اگر وہ خود سلام کرے تو جواب میں صرف و علیکم کہا جائے فائدہ دس ذیل اشخاص کو سلام کرنا مکرو ہے نمبر ایک بدتی پر سلام میں پہل کرنا نمبر دو سوئے ہوئے شخص کو نمبر تین اس شخص کو جو اونگ رہا ہو نمبر چار تلاوت کرنے والے کو نمبر پانچ وضو میں مشغول شخص کو نمبر چھ نماز میں مشغول شخص کو نمبر سات واض و ذکر میں مشغول شخص کو نمبر آٹھ حدیث و خطبہ پڑھنے والے کو نمبر نو غیر محرم خواتین کو نمبر دس بد نظری کرنے والے کو نمبر گیارہ بوقت تعلیم دینی تعلیم دینے والے کو نمبر بارہ اذان دیتے وقت معذن کو نمبر تیرہ تقبیر کہتے وقت تقبیر کہنے والے کو نمبر چودہ ننگے بدن والے کو نمبر پندرہ قضائے حاجت میں مشغول شخص کو نمبر سولہ کھانا کھانے والے شخص کو نمبر سترہ تلاوت حدیث اور خطبہ سننے والے کو نمبر اٹھارہ شطرنج چوسرا اور تاش کھیلنے والے کو نمبر انیس علمی مذاکرہ اور بحث و مباحثہ میں مشغول حضرات کو نمبر بیس جواری راشی زانی شرابی غیبت کرنے والے کبوتر باز گانا بجانے والے اور دیگر اعلانیہ گناہوں میں مبتلا فاسق و فاجی شخص کو